جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کے لنی کا اور جو اللہ پر آمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کنچی نہر بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے